حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں بوڑھا اور نابینا ہوں میرا گھر دور ہے اور کوئی میری مرضی کے مطابق مجھے مسجد میں لانے والا نہیں تو کیا مجھے جماعت کے بغیر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو میں نے کہا جی ہاں فرمایا تم کو نماز با جماعت سے پیچھے رہنے کی کوئی اجازت نہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو بانوے